لئیس نے ہمیں ابن شہاب سے حدیث بیان کی انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نظر کے بارے میں فتوہ پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمہ تھی وہ اسے پورا کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ان کی طرف سے تم پورا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو پینتیس